السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آج آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 31 میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے سمیٹک انالیسس کے سلسلے میں کاروائی شروع کی تھی اور اس سے پہلے ہم نے سنٹیکٹک انالیسز جس میں ہم نے لیکسیکل انالیسز اور اس کے بعد پارسنگ کے بارے میں کافی تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے فی الحال اس کو ہم نے کہا کہ یہیں ہم ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے کچھ سوالات پیش کیے تھے جو کہ نارمل پروگرامنگ لینگویج میں آپ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کوشچنس کا تعلق تھا ایسی چیزوں سے فار ایگزامپل کہ یہ ویریبل جو ہے اس کی ٹائپ اگر یہ ہے تو کیا اس کا استعمال ٹھیک ہو رہا ہے اگر ایک ارے آپ نے ڈکلیئر کی ہے تو کیا اس ارے کا بھی استعمال جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے ریفرنس کے حساب سے بھی اور اس کے وہ جو انڈسیز ہیں اس کے حساب سے بھی پھر میں نے کچھ پوائنٹرس کے بارے میں بات کی کہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ اگر لینگویج میں آپ پوائنٹرس الاؤ کرتے ہیں تو کیا وہ صحیح چیز کو پوائنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے ایک پوائنٹر ڈکلیئر کیا ہے سے سی میں یا سی پلس پلس میں اور اس نے ایک کیریکٹر اسٹرنگ کو پوائنٹ کرنا ہے تو کیا آپ واقع ہی اس کو اس چیز کا ایڈریس دیتے ہیں جہاں پہ کیریکٹر اسٹرنگ موجود ہے اور اس طرح کے کئی اور ایشوز لیکن ان سارے کوشچنس کے بارے میں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ کانٹیکسٹ فری گرامرز کے حوالے سے یہ جو باتیں ہیں ان ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی گرامر میں ایسے رولس ڈال سکتے ہیں جو کہ فار ایگزامپل یہ چیز چیک کرے کہ ارے جو ہے اگر ون ڈائمینشنل ہے تو اس کا استعمال بھی ون ڈائمینشنل ہے یعنی کہ ایک ہی انڈیکس اس میں استعمال ہو رہا ہے ایونچلی جو میں نے ذکر کیا تھا لیکچر کے آخر میں کہ یہ سوالات اصل میں کانٹیکسٹ فری گرامر سے نہیں ہینڈل ہو سکتے اس کے لیے ہمیں کچھ اور کاروائی کرنی پڑے گی اب آپ اگر یہ پوچھیں کہ بھئی ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے رن ٹائم پہ ایررز آئیں گے وہاں پہ ایرر آنے دو رن ٹائم فالٹ ہوگی یوزر جو ہے اس کو خود سمجھنے کا شاید اس میں موقع تو نہ ملے لیکن اس کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی یہ ایرر جو ہے یہ کیوں آیا ہے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا شاید اس کے لیے دقت طلب بات ہو جائے کہ بھئی یہ ایرر کی اصل وجہ کیا ہے خاص طور پہ اگر وہ میموری ایلوکیشن اور اس قسم کے ایررز ہیں اینی ویز جو بات ہم نے پھر شروع کی تھی وہ یہ کہ یہ باتیں جو ہیں یہ کانٹیکس فری گرامر سے ایک لحاظ سے علیحدہ ہیں کانٹیکس فری گرامرس جو ہیں وہ جنرلی ان چیزوں کے لیے استعمال نہیں کی جاتی وہ آپ سنٹیکس کے انالیسس کے ذریعے آپ ان کو استعمال کرتے ہیں اور پارسر جو ہے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ سارے اب تک کانٹیکسٹ فری گرامرز استعمال کرتے آئے ہیں یہ چیزیں کرنے کے لیے ہم نے گفتگو پھر اس طرف پھیر دی کہ یہ اصل میں سیمینٹکس کی ڈومین میں ہم چلے گئے ہیں جہاں پہ لینگویج کے ایشوز آ جاتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا بالکل شروع میں جب ہم پارسر کی مختلف سٹیجز کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ یاد ہے وہ میں نے انگلش کا فکرہ آپ کو دکھایا تھا کہ ہی روٹ اے کمپیوٹر اور ہی روٹ اے پروگرام اور ان دونوں فکروں کے اسٹرکچر کے بارے میں کہا تھا کہ یہ دونوں صحیح ہیں سنٹیکٹکلی لیکن ایک فکرہ جو تھا وہ میننگ کے لحاظ سے صحیح تھا دوسرا جو ہے وہ میننگ کے لحاظ سے غلط تھا اب جہاں تک نیچرل لینگویجز کا تعلق ہے یعنی کہ جو ہم خود آپس میں باتوں میں استعمال کرتے ہیں انگریزی ہو جائے اردو ہو جائے یا کوئی اور لینگویج اس میں اگر آپ سوچیں تو میننگ جو ہے وہ آپ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ غلط ہے اب یہ وہ لینگویج ٹریننگ ہے یعنی کہ روز مرہ کی گفتگو میں ہم جو فکرے بولتے ہیں ان کے میننگز جو ہیں وہ بھی ہم ایک لحاظ سے سیکھتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی فکرہ دیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کا سنٹیکس انالیسس کرتے ہیں لیکن اس کے فوراً بعد ہم اس کے میننگ کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ آخر اس فکرے کے ذریعے مجھ سے یا ہم سے کیا کہا جا رہا ہے اب یہ بات جو ہے کمپیوٹر کو کس طرح سمجھائی جائے یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے سنا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹ سسٹمز کی باتیں ہوتی ہیں جہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ کمپیوٹر کو بھی ہم نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی باتیں سمجھاتے ہیں کہ فکروں کا مطلب کیا ہے ہاں وہ بھی ایک ایریا ہے اور انشاءاللہ شاء آپ کو یہ ایریاز جو ہیں یہ کور کرنے کا موقع ملے گا لیکن یہاں پہ ہم اس کورس کے حوالے سے نیچرل لینگویج پروسیسنگ نہیں کر رہے ہم اپنے آپ کو پروگرامنگ لینگویجز تک ریسٹرکٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو سیمینٹکس ہیں وہ بھی ایک ایک, ایک لحاظ سے لمیٹڈ کہہ لیں یا ایک ریسٹرکٹیڈ ڈومین ہے جس میں ہم آپریٹ کریں گے اب آج کے لیکچر سے جو کاروائی شروع ہو رہی ہے وہ سیمینٹک انالیس کی ہے اور اس کے لیے ہم اسٹریٹجیز کچھ الگریدمس کچھ پروسیجرس استعمال کریں گے جو کہ ایونچلی پھر آپ کو بھی موقع ملے گا کہ اپنے پروجیکٹ میں ان کو امپلیمنٹ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہی کمپائلر بنا ہوا کس طرح کسی پروگرامنگ لینگویج یا وہ پروگرامنگ لینگویج جو کہ آپ کا کمپائلر پارس کرتا ہے اس کے اندر نہ صرف سنٹیکس انالیسز نکال سکے گا بلکہ سیمیٹک انالیسز بھی نکالے گا یہ سیمیٹک انالیسز جو ہیں یہ اصل میں کوڈ جنریشن کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ایسی غلطیاں جو ہیں وہ نہ پکڑی جائیں تو یا تو کوڈ جو جنریٹ ہوگا بعد میں یاد ہے ہم نے eventually assembly language code for example generate کرنا ہے اگر ان سیمیٹک انالیسز کے نہ کرنے یا ان میں کسی فالٹ کی وجہ سے وہ کوڈ جو ہے وہ غلط جنریٹ ہو گیا تو یہ بھی چانس ہے کہ جو اوریجنل پروگرامنگ لینگویج میں کوڈ لکھا تھا اور جو رن ٹائم پہ اس کا بیہیویئر ہے وہ اصل میں مختلف ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے سیمینٹک انالیسز میں غلطیاں ڈھونڈ لو رپورٹ کر دو اور آگے چلتے جاؤ نہیں ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ سینٹیکس کے علاوہ ہم سیمیٹکس کے بارے میں بھی پوری توجہ دیں تو آئیے اب گفتگو ہم ان الگریدمس ان پروسیجرس کی جانب لیے چلتے ہیں جو کہ اس لیکچر میں بھی اور آئندہ چند لیکچرز میں ہم کور کریں گے اور اس کی بنا پہ پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا ہم کچھ الگریدمک اسکیمس ڈیولپ کریں گے جو کہ ہم اپنے ہی کمپائلر میں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ریئل لائف کمپائلرس ہیں ان میں یہ امپلیمنٹ ہوئی ہیں تو آئیے آپ گفتگو شروع کرتے ہیں اور میں ان سوالات کے بارے میں پہلے ایک کامنٹ یا ایک دو کامنٹس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کہ میں نے پچھلے لیکچر کے آخر میں ریز کیے تھے وہ یہ جو کہ میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ these questions of hard of context sensitive analysis اور یہ لفظ کانٹیکسٹ سینسٹیو جو ہے یہ گرامرس کے حوالے سے بھی یاد ہے آپ ڈسکس کر چکے ہیں دوسرے کورسز میں بھی اور اس کورس میں بھی ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ یہ کانٹیکسٹ سینسٹیو کا مطلب کیا ہے اور جو دوسری بڑی بات کہ answers answers depend on values not parts of speech اور یہ کہ میں انوالو کمپیوٹیشن یہ ذرا دو باتیں دیکھیے کہ جو آنسرز ہمیں ملیں گے ان کوشچنس کے they will depend upon values اب یہ ویلیوز کیا ہوں گی ابھی ہم دیکھیں گے جو غور طلب بات ہے کہ وہ پارٹس آف اسپیچ میں نہیں ہوں گے اینڈ آنسرز میں involve computation how can we answer these questions اب بات یہ کہ ٹھیک ابھی سوالات میں مجھے نظر آئے اور ان کو میں سمجھ بھی پا رہا ہوں کیونکہ میں پروگرامنگ میں اس طرح کے سوالات یا اس طرح کی غلطیاں بھی کرتا رہتا ہوں تو اب اگر میں خود ایک کمپائلر رائٹر ہوں تو ہاؤ کین وی اور how can answer these questions جو ہم اس وقت کمپائلر بنا رہے ہیں خود ان میں چند ایک طریقے ایک طریقہ ہے کہ فارمل میتھڈس کا سہارا لیا جائے اور وہ کیا ہیں ان میں سے دو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلا ہے کانٹیکس سینسٹیو گرامرس کا اور دوسرا جو ہے وہ ہے ایٹریبیوٹ گرامرس ان میں سے یہ جو پہلا ہے کانٹیکسٹ سینسٹیو گرامرس اس کے بارے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا اوٹامٹامک کے کورس میں بھی اور اس کورس میں بھی ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر چکے ہیں البتہ اس کورس میں خاص طور پہ ہم نے اب تک کانٹیکسٹ سینسٹیو گرامرس کا سہارا نہیں لیا کسی بھی چیز کے لیے اس کے علاوہ یہ جو ایٹریبیوٹ گرامرس ہیں یہ اب ایک نیا فارمل میتھڈ ہے جس کی ہم ڈسکشن آج سے شروع کریں گے اور اس کی بنا پہ اصل میں ہم بعد میں ایک اور میتھڈ ڈیولپ کریں گے جو کہ یہاں پہ دیکھیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے فارمل جو اصل چیز ہم استعمال کریں گے وہ اصل میں ہوگی انفارمل اب وہ انفارم انفارمیلٹی ہے کیا وہ ٹھیک ہے ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن یہ کہ جو اسکیمس ہم یا جو ہمارے پاس اسکیمس اویلیبل ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ان میں سے فارمل میتھڈس کے حوالے سے دو کانٹیکٹ سینسٹیو گرامرس اور ایٹریبیوٹ گرامرس اور جو اصل میں ہم ایکچولی استعمال کریں گے ان کے لیے میں نے کہا ہے کہ یہ ایڈ ہاک ٹیکنیکس ہیں ایک لحاظ سے یہ میتھڈس بھی نہیں سمجھے کہ پروگرامنگ ٹرکس تو نہ ان کو کہیے لیکن ٹیکنیکس کے حوالے سے ان میں آپ کو لگے گا کہ انفارمیلٹی بھی ہے اور تھوڑی سی ٹھیک ہے فارمیلٹی بھی ہے پروسیجرل باتیں بھی ہیں الگریتمک باتیں بھی ہیں ڈیٹا اسٹرکچرس بھی آ جائیں گے لیکن ان کے ان کے پیچھے ایک محرک ہے جو کہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں نظر آ جائے گا اب یہاں پہ میں نے جو بات لکھی ہے کہ ٹیکنیکس کے حوالے سے سمبل ٹیبلز اور ایڈ ہاک کوڈ اب یہ دو باتیں جو ہیں یہ ہم بعد میں جب مثالیں کریں گے اور پھر آپ کو جب موقع ملے گا پروگرامنگ کے حوالے سے تو پھر یہ پوری طرح عیاں ہو جائے گی کہ یہ سمبل ٹیبلز کا معاملہ کیا ہے اور یہ جو ایڈ ہاک کوڈ ہے وہ کیا چیز ہے اب یہاں پہ یہ جو میتھڈس ہیں بہتر ہے کہ ہم ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کریں کہ آخر یہ ہیں کیا البتہ جیسے کہ میں نے ابھی سے عرض کر دیا ہے کہ ہم فارمل میتھڈس جو ہیں ان کو ان اے سینس پریکٹیکل جو پوائنٹ آف ویو ہے یعنی کہ جو ہم خود کمپائلر بنا رہے ہیں اور جنرلی جو کمپائلر بنائے جاتے ہیں ان میں استعمال نہیں ہوتے یہ ad hoc methods ad hoc techniques ہیں جن میں سے ایک دو کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے کچھ بات کہی ہے لیکن ان جنرل یہ کافی ٹیکنیکس ہیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں لیکن چونکہ یہ ایڈ ہاک ٹیکنیکس جو ہیں ان کے پیچھے جو مینٹیلٹی ہے جو تھنکنگ ہے جو اسٹریٹجیز ہیں وہ اصل میں ایڈ ہاک میں استعمال ہوتی ہیں تو آئیے بہتر ہے کہ ہم ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم ایڈ ہاک ٹیکنیکس جو ہیں ان کو almost throughout the semester استعمال کرتے رہیں گے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم جو کوڈ جنریشن ہے انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن ہے سیمینٹک انالیسز ہے ٹائپ چیکنگ ہے رن ٹائم انوائرمنٹ کے لیے جو چیزیں ہم نے اسٹیبلش کرنی ہیں یہ ساری باتوں میں ہم یہ ایڈ ہاک ٹیکنیکس کا استعمال کرتے رہیں گے اور اس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا انفارمیلٹی ہوگی لیکن سسٹمیٹکلی ہم یہ سارا کام کریں گے تو آئیے پہلے یہ جو کانٹیکٹ سینسٹیو گرامرس کا معاملہ اور ایٹریبیوٹ گرامرس کا معاملہ ہے ان کو ہم ان اے سینس تھیوریٹکلی دیکھ لیتے ہیں پریکٹیکلی ہم ایڈ ہاک کے بارے میں ہی زیادہ گفتگو بھی کریں گے اور ان کو استعمال بھی کریں گے اچھا جہاں تک یہ ایٹریبیوٹ گرامرس کا تعلق ہے دیکھیے میں نے یہاں پہ فوراً جو ہے وہ کانٹیکسٹ سینسٹیو گرامرس کا معاملہ بیچ میں چھوڑ دیا یعنی کہ اس کو میں نے کہا کہ میں یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کور ہی نہیں کر رہا اور اس کی وجہ میں ہمیں آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اس بارے میں ڈسکشن آپ پہلے بھی کر چکے ہیں اور میں نے شروع میں بھی بعد میں بھی کہا تھا کہ کانٹیکسٹ سینسٹیو گرامرس جو ہیں ان کا استعمال ہم یہاں پہ نہیں کریں گے ہاں ٹھیک ہے اور ایریاز ہیں تو ہم سیدھا چلتے ہیں ایٹریبیوٹ گرامرس کی جانب جو کہ ہمیں وہ ایک قسم کی فارمل فاؤنڈیشن دیں گی جس کی بنا پہ ہم ایڈ ہاک میتھڈس بھی ڈیولپ کر سکیں گے اب ایٹریبیوٹ گرامر جو ہیں اس میں ہم کرتے ہی ہیں کہ ایک کانٹیکسٹ فری گرامر کو لے کے دیکھیے سی ایف جی اور ابھی تک ہمارے جتنی گرامرس ہیں وہ سی ایف جی ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں C F G is augmented with a set of rules اب آگمنٹنگ کا مطلب ہے کہ جیسے اس کے ساتھ ہم اٹیچ کر دیں گے ایکسٹینڈ بھی کر دیں گے لیکن یہ زیادہ اٹیچمنٹ والا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ ہم رولس لگائیں گے یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ رولس کیا ہیں اور وہ ایسے ہوگا کہ each symbol in the derivation has a set of values اور ایٹریبیوٹس اب یاد ہے جب بھی ہم نے وہ ڈیرویشنس کی تھی تو اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ٹرمز ہوتی تھی جو سمبلس ہوتے تھے ان میں سے باری باری اگر ہم لیفٹ ٹو رائٹ کر رہے تھے تو یا لیفٹ موسٹ یا رائٹ موسٹ جیسے بھی ہم ڈیریویشن کرتے تھے تو ہم نان ٹرمینلس کو ٹرمینل سے ریپلیس کرتے جاتے تھے جس سے ہماری right hand side for example expand ہوتی جاتی تھی انٹل کہ ہم اپنے ان پٹ سینٹینس تک پہنچ جاتے تھے اب یہاں پہ یہ کہ each symbol in the derivation has a set of values اور ایٹریبیوٹس یہ وہ بات ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ یہ جو کانٹیکسٹ سینسٹیو انالیسز ہیں سیمینک انالیسز ہیں اس میں ہمیں ویلیوز در درکار ہوں گی صرف یہ نہیں کہ یہ سبجیکٹ ہے یہ ورب ہے یہ آبجیکٹ ہے وہ ہیں سنٹیکٹک کیٹیگریز یہاں پہ ہم ویلیوز ہوں گی کو استعمال کریں گے اور ویلیوز کی بجائے جو اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں ایٹریبیوٹس یہ attributes in a sense values ہی ہیں اور یہ ویلیوز یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ ہم ہر سمبل کے ساتھ اپنی گرامر میں لگائیں گے بلکہ اس کو ہم ڈیریویشن کے حوالے سے ویلیوز کو بھی ان کا حساب بھی رکھیں گے ان کو ٹریک بھی کریں گے ان کو کمپیوٹ بھی کریں گے اور پھر یہ کہ ٹھیک ہے ایٹریبیوٹس تو ہوں گے لیکن ہم یہ جو رولز اب لگا رہے ہیں جو کہ یہ پہلا بلٹ آئٹم کہہ رہا ہے کہ C F G is augmented with a set of rules rules کیا ہیں rules specify how to compute value for each attribute یعنی کہ یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ ایک لحاظ سے کوئی گرامر کا ڈیرویشن والا معاملہ نہیں ہوگا اصل میں اس میں کمپٹیشن انوالو ہوگی اور کمپٹیشن میں وہی بات کہ ہم ایکسپریشنز استعمال کریں گے پاسبل اور اسکیمس جو کمپٹیشنل ہم استعمال کر سکتے ہیں جنرلی آپ کو جو ہیں ارتھمیٹک ایکسپریشنز اور اس قسم کی چیزیں نظر آئیں گی یا کوئی اسٹرنگ ویلیوز ہیں جو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اینی وے اس کی جب مثالیں کریں گے تو یہ جو کمپٹیشن والی بات اور ویلیو والی بات اور پھر یہ رولس کیا ہیں یہ کافی کلیئرلی نظر آ جائے گی اور وہ کیسے کہ آئیے اب ایک فٹافٹ مثال بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ جو ساری باتیں ابھی لکھی ہیں یا سنی ہیں آپ نے ان کے بارے میں تھوڑی سی جو کلیریفیکیشن ہے وہ بھی سامنے آ جائے تو میں نے آپ کے سامنے ایک گرامر پیش کی ہے فور سائنڈ بائنری نمبرز اب سائنڈ بائنری نمبرز کیا ہیں آپ کو یاد ہوگا کمپیوٹر آرکیٹیکچر یا دوسرے کورسز میں کہ ایونچولی نمبرز جو ہیں وہ آپ بٹس میں ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ٹپکلی اگر ایک انٹیجر ہے اس کا جو ٹاپ ہائیسٹ آرڈر بٹ ہے اس کو آپ ایز اے سائن بٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ گرامر جو ہے یہ series of ones and zeros کو اگر آپ نے نمبر کے طور پہ دیکھنا ہے ایز اے سائن بائنری تو اس گرامر سے ہم وہ نمبرز جنریٹ کر سکتے ہیں یہ گرامر رولس دیکھ لیجئے نمبر جو ہے وہ ہے can be rewritten as a sign followed by a list sign جو ہے وہ آف کورس پلس اور مائنس ہے اس کے لیے میں بٹ نہیں استعمال کروں گا اس کے لیے ٹھیک ہے میں پلس اور مائنس استعمال کروں گا یعنی کہ بیس ٹو نمبرز اگر آپ نے لکھنے ہیں تو اس کے لیے یہ گرامر استعمال کیجیے سائن کے بعد جو لسٹ ہے اس کا یہ تھرڈ گرامر رول آپ استعمال کر کے وہ جو ونز اینڈ زیروز ہیں ان کو ڈرائیو کر سکتے ہیں یعنی کہ list goes to list bit اور بٹ یہ اصل میں دو رولس ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ لیفٹ ریکرجن کے ذریعے لسٹ جو ہے اس کو میں بٹ بٹ میں ایکسپینڈ کرتا جاؤں گا تو ایونچولی اگر یہ سب سے آخری رول دیکھیں بٹ جو ہے اس کی ویلیو زیرو اور ون ہو سکتی ہے تو اس بنا پہ اس گرامر کے ذریعے اگر میں آپ کو ایک نمبر دوں plus one zero zero one zero one one میں آپ کو کہوں کہ یہ نمبر ذرا ڈرائیو کرو تو آپ یہ گرامر جو ہے اس کو استعمال کر کے وہ نمبر ڈرائیو کر سکتی ہیں اب یہ ہے ہماری گرامر اب ٹھیک ہے یہ گرامر آپ نے دیکھ لی میں آپ کو اگر وہی سینٹیکس انالیسز ڈیریویشن والی کاروائی اگر دوں کہ بھئی یہ ایک نمبر لو اور اس کو ڈرائیو کر کے دکھاؤ یا الٹ کہ یہ ایک نمبر ہے اس کو پارس کرو یعنی کہ الٹا چل کے ریورس میں ڈیریویشن کو استعمال کر کے دیکھو کہ تم نمبر تک پہنچ سکتے ہو کہ نہیں یہاں پہ اب معاملہ اصل میں ڈائریویشن کا نہیں ہے اب ہے سیمیٹکس کا سیمیٹکس کے حوالے سے اس گرامر کے ساتھ اب ہم رولس لگائیں گے اور رولس سے پہلے ہم یہ جو گرامر سمبلس ہیں ان کے ساتھ ایٹریبیوٹس لگائیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایٹریبیوٹس کیسے کمپیوٹ ہوتے ہیں تو آئیے اب یہ مثالی کاروائی جو ہے یہی ہم لیے چلتے ہیں اور اس کے اندر سے پھر یہ جو ایٹریبیوٹ گرامرس ہے اس کا جو فارملزم ہے اس کے وہ جو اسٹرکچر جو ساری کاروائی ہے وہ آپ کے سامنے کافی کلیئرلی آ جائے گی یہاں پہ لگے ہاتھوں دیکھ لیجئے کہ ڈیریویشن آف مائنس ون کیسے ہوگی کہ number goes to sign list اس میں سے سائن کو میں نے لیفٹ موسٹ ڈیرویشن میں پہلے ریپلیس کیا مائنس لسٹ آیا لسٹ کو میں نے بٹ سے ریپلیس کیا اور فائنلی بٹ کو میں نے ون سے ریپلیس کیا تو ٹھیک ہے یہ ڈیرویشن کرتے ہوئے ہم مائنس ون تک پہنچ گئے اب اسی طرح اگر ذرا لمبی ہے تو مائنس ون زیرو ون کو دیکھ لیجئے کہ number goes to sign list which goes to sign list bit اس کے بعد یہ میں نے رائٹ موسٹ ڈیرویشن اب آپ کو دکھائی ہے کہ میں نے بٹ کو ون سے ریپلیس کر دیا پھر یہ جو لسٹ ہے اس کو ریپلیس کیا لسٹ بٹ سے اس کو پھر میں نے بٹ کو زیرو سے کر دیا اور یوں یہ کاروائی اب خاصی جانی پہچانی ہے کہ ہم آخر میں مائنس ون زیرو ون تک پہنچ پائے ہیں اور یہاں پہ اب میں نے رائٹ موسٹ ڈیرویشن جو استعمال کی ہے اب دیکھیے کہ یہ جو گرامرس والا معاملہ ہے ایٹریبیوٹ گرامرس اس میں ہم کیا کریں گے تو for an attributed version of S B N یہ سائن بٹ نمبرس جو ہیں the following attributes are needed اب فی الحال میں اس کے لیے ویلیوز کا لفظ استعمال نہیں کرا ویلیو اصل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایٹریبیوٹ ٹائپ ہو سکتی ہے آپ کو اور بھی ایٹریبیوٹس نظر آئیں گے تو یہاں پہ جو ہمارے سمبلس ہیں وہ کیا ہیں ان میں نمبر ہے ہمارے پاس گرامر کے حوالے سے اس کے ساتھ ہم ایک ایٹریبیوٹ لگائیں گے ویل سائن ہے اس کے ساتھ ہم ایک ایٹریبیوٹ لگائیں گے N E G negative list ہے اس کے ساتھ ہم دو ایٹریبیوٹس لگائیں گے پی او ایس یعنی کہ پوزیشن اور ویلیو جس کے لیے میں نے ابریویشن استعمال کی ہے ویو اور بٹ جو ہے اس کے لیے ایٹریبیوٹس جو استعمال کروں گا وہ ہیں پوزیشن اور ویلیو ذرا ان کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیجئے نمبر کے ساتھ ویل سائن کے ساتھ نیگیٹو یا این ای جی لسٹ کے ساتھ پوزیشن کاما ویو بٹ کے ساتھ پوزیشن کوما ویو اچھا اب یہ بات کہ بھائی ٹھیک ہے یہ آپ نے کچھ ایٹریبیوٹس کہا ہے اور ان کو ایسوسیٹ بھی کر دیا ہے لیکن یہ کیوں کیا ہے اس کا استعمال کیا ہے آئیے اب اس کے لیے کاروائی دیکھتے ہیں وہ ایسے we will add rules to compute decimal value of a signed binary number اچھا یہ بات ایک دم ہم سیمیٹک انالیسس کے بارے میں کوشچنس پوچھتے ہوئے سائنڈ نمبرس جو ہیں بائنری نمبرس ان کی ڈیسیمل ویلیو کی جانب کیوں لے گئے اصل میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایٹریبیوٹ گرامرز والا معاملہ ہے ان کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ ٹائپ چیکنگ یا وہ جو باتیں میں نے سوالات کے ذریعے آپ سے پوچھی تھیں کہ پروگرامنگ لینگویج میں جو جو سیمینٹک ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ اسی طرح کی اسکیم جو ہیں ہم اصل میں کوڈ جنریشن کے لیے بھی استعمال کریں گے یاد ہے ہم نے بیک اینڈ جو ہے اس کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے جو کہ جو پارسر کی آؤٹ پٹ انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن میں ہوگی اس کو لے کے ہم نے ایونچولی ہمارے کیس میں انٹل اسمبلی لینگویج جنریٹ کرنی ہے تو اب یہ جو مثالیں ہیں ایٹریبیوٹ گرامرس کی یہ اصل میں یہ تمام زاویے جو ہیں ان کے استعمال کے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے آپ کو ان کی اہمیت کا اور اس کے استعمال کے جو انداز ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے اور پھر ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح موقع محل کے مطابق ہم ان کا استعمال کریں گے جو چیز غور طلب ہے کہ کس طرح یہاں پہ اب وہ کانٹیکسٹ فری گرامرز والا معاملہ جو ہے ڈیریویشن رولز یہ وہ باتیں نہیں اب تو یہ اسٹریٹ فارورڈ کمپٹیشنز ہیں نارمل کمپٹیشن جو کہ آپ پروگرامنگ لینگویجز میں کرتے ہیں تو پھر وہی بات کہ یہ جو گرامر میں نے لکھی ہے اس کو اگر میں ایک نمبر دیتا ہوں ونز اینڈ زیروز میں تو ٹھیک ہے اس کو پارٹس کر لو اور اس کو یہ بھی بتا دو کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے سنٹیکٹکلی کریکٹ ہے یعنی کہ اس میں صرف ونز اینڈ زیروز ہیں اور پلس اینڈ مائنس اور وہ بھی شروع میں لیکن مجھے اب یہ کر کے دکھاؤ کہ یہ جو نمبر ہے اس کی بیس ٹین ویلیو کیا ہے یعنی کہ ڈیسیمل ویلیو کیا ہے تو اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ میں پارسر سے کیسے کرواؤں گا پارسر نے تو ایک سینٹنس کو لے کے کہہ دیا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے لیکن پارسر کو اگر میں کہوں کہ اس کو آپ کسی طرح ویلیو کے حوالے سے بیس ٹو سے بیس ٹین میں کنورٹ کر کے مجھے وہ نمبر دو یہ فی الحال کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ہوگا لیکن اس کا آنسر جو ہے یہ ایٹریبیوٹ گرامرس میں ہے اور یہ جو آگمنٹنگ والی بات ہے کہ کس طرح ہم گرامر کے ساتھ یہ رولس لگائیں گے ایکچولی یہ یہ کمپٹیشنس جو ہیں یہ وہ گرامر رولس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی اور اب بعد میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ہم کوئی ڈیریویشن کا اسٹیپ کریں گے چاہے وہ ٹاپ ڈاؤن جا رہا ہو یا باٹم اپ جا رہا ہو اس دوران میں جب بھی ایک اسٹیپ آف ڈیریویشن ہم ایکسیکیوٹ کریں گے یا پارسل ایکسیکیوٹ کرے گا اس وقت یہ رول کو ہم فائر کریں گے اور اس فائرنگ کی بنا پہ یہ کمپٹیشنس ہوں گی اور کمپٹیشنس جو ہوں گی ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ ان ایٹریبیوٹس میں ایک لحاظ سے اسٹور ہوتے جائیں گے اور ان کی ویلیوز کو پھر ہم دوسری کمپٹیشنس میں بقیہ جو ڈیریویشن اسٹیپس ہیں ان میں استعمال کریں گے یہ اب وہ آنے والی باتیں ہیں جو کہ میں نے فی الحال ان سمری آپ کے سامنے پیش کر دی تاکہ ذہن میں تھوڑا سا یہ معاملہ کلیئر رہے کہ یہ ہم باتیں ایک دم چلتے اس طرف ہیں اور بات جو کرتے ہیں وہ کسی اور جانب چلی جاتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو اس کی خاطر میں نے یہ گفتگو یہاں پہ تھوڑی سی کی ہے تو اب آئیے واپس کہ کس طرح ہم اپنی یہ جو سائن بائنری نمبر گرامر ہے اس کے ساتھ رولز لگا کے ایکچولی یہ کمپٹیشن کر پائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ پارسر یہ کیسے کر سکتا ہے وہ رولس کچھ ایسے ہیں کہ پروڈکشنس کو میں لوں گا اور ان کے ساتھ ایٹریبیوشن رولس لگاؤں گا تو آپ باری باری دیکھیے میرے پاس پروڈکشن رول ہے گرامر کا کہ number goes to sign list یہ وہ پہلا رول تھا اس میں دیکھیے میں کیا کروں گا کہ اگر یہ رول جو ہے ایسے سمجھیں کہ فائر ہوتا ہے اب وہ فائر کیسے ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے یہ ابھی تھوڑی دیر میں لیکن یہ کہ اگر میں یہ ڈیریویشن میں نمبر کو as a sign list expand کرتا ہوں یا الٹ کہ میں جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں باٹم اپ پارسنگ میں ٹپکلی ہم سینٹینس سے شروع ہو کے جو روٹ ہے اس کی جانب جاتے ہیں یعنی کہ جو ہمارا اسٹارٹ سمبل ہے تو اگر میں اس کیس میں سائن اور لسٹ کو لے کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو نمبر ہے اس سے میں ریپلیس کرتا ہوں تب یہ دو وہ ٹائمس ہیں جو دو کیسز ہیں جو کہ ایک ٹاپ ڈاؤن میں اور دوسرا باٹم اپ میں یہ رول جو ہے یہ فائر ہو سکتا ہے اب اگر رول فائر ہوگا تو دیکھیے کس طرح کہ لسٹ ڈاٹ پوزیشن کو میں زیرو اسائن کر رہا ہوں اب آپ کہیں گے کہ یہ لسٹ اور نان ٹرمینلس اور یہ سارا معاملہ جاتا ہے یہ تو ایک قسم کے جیسے نا سمبلز ہیں جو کہ ہم کاغذ میں استعمال کرتے تھے یا ٹھیک ہے کی بورڈ کے ذریعے ہم ٹائپ بھی کر دیتے تھے یہاں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ لسٹ جو ہے یہ کسی کلاس کا آبجیکٹ ہے اور پوزیشن جو ہے اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اگر یہ انالوجی آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ اچھی بات ہے یعنی کہ آپ ان کو فرض کریں یہ آبجیکٹس ہیں اور یہ آبجیکٹس جو ہیں ان کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں یہ وہی ایٹریبیوٹس والی بات ہے جو کہ ہم کلاس اور یہ کلاسز کے حوالے سے سی پلس پلس یا جاوا کلاسز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آبجیکٹ کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں تو ان اے سینس چونکہ آبجیکٹ اور وہ ایٹریبیوٹ کے رکھیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں اصل میں وہ شاید سمجھنے کے لحاظ سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کافی مفید سوچ ہوگی کہ آپ ان ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز کو یوں سمجھیں کہ یہ کلاس آبجیکٹس ہیں اور یہ ان کے ایٹریبیوٹس ہیں یعنی کہ لسٹ آبجیکٹ جو ہے اس کا ایک پوزیشن ایٹریبیوٹ ہے جس کو میں اس سٹیج پہ یعنی کہ جب یہ ڈیریویشن ہو فارورڈ یا ریورس میں ٹاپ ڈاؤن یا باٹم اپ میں تو اس کیس میں میں لسٹ آبجیکٹ کی پوزیشن ایٹریبیوٹ کو زیرو دوں گا اس کے بعد جو سائن آبجیکٹ ہے اس کا جو نیگیٹو ایٹریبیوٹ ہے اس کو دیکھیے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو میں ایک اف اسٹیٹمنٹ میں چیک کرتا ہوں as if it were a Boolean اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ذرا سا سوچیں کہ پوزیشن ایٹریبیوٹ جو ہے لگتا ہے کہ یہ انٹیجر ویلیو ہوگی اور یہ جو نیگ این ای جی ایٹریبیوٹ ہے یہ موسٹ لائکلی بولین ہے اس کی ویلیو ٹرو فالس ہوگی اور یہ بعد میں واقعی ایسے ہے یہاں پہ البتہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سائن فرض کریں اب میں آبجیکٹ کا استعمال کر رہا ہوں لفظ کو لیکن اصل میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا گرامر کا ایک سمبل ہے لیکن ٹھیک ہے پارسر کے حوالے سے یا کمپائلر کے حوالے سے مے بی میں نے اس کے لیے ایک آبجیکٹ بنایا ہوا ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر آپ پارسٹری کے حوالے سے دیکھیں گے تو یہ واقعی ایک نوڈ ہوگا کہ سائن ڈاٹ نیگ اگر ٹرو ہے دین نمبر ڈاٹ ویل اب یہ دیکھیں نمبر جو ہے اس کو بھی اگر ایپ ایز این آبجیکٹ سمجھے تو اس کا ایک ویلو ایٹریبیوٹ ہے اس کو دیکھیے میں کیا کہتا ہوں کہ جو لسٹ آبجیکٹ کی ویلیو یا جو لسٹ سمبل ہے اس کی جو ویلیو ہے جو اب کیسے کمپیوٹ ہو رہی ہے یہ بھی بات کی بات لیکن یہاں پہ میں اسیوم کر رہا ہوں کہ لسٹ ڈاٹ ویل میرے پاس اویلیبل ہے اور اس کو لے کے میں دیکھیے سمپلی ایک expression minus list dot val سے یعنی کہ اس کی ویلیو کو میں نگیٹ کر کے نمبر ڈاٹ ویلیو میں ڈال دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ پیور پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے maybe C plus plus کے حوالے سے اس چیز کو دیکھ لیجیے جیسے کہ یہ نارمل پروگرامنگ اسٹیٹمنٹس ہیں اور یہ جو لیفٹ ایرو ہے اس کی جگہ آپ بے شک ایکول سائن لگا دیجیے اسائنمنٹ سمبل جو آپ استعمال کرتے ہیں کہ لسٹ ڈاٹ پوزیشن کو زیرو سائن کرو سائن ڈاٹ نیگیٹو اگر ٹرو ہے تو نمبر ڈاٹ ویل کی ویلیو جو ہے وہ مائنس لسٹ ڈاٹ ویلیو ہے ایلس نمبر ڈاٹ ویلیو جو ہے وہ سمپلی لسٹ آٹ ویلیو ہے ان کو پیورلی پروگرامنگ اسٹیٹمنٹ کے طور پہ اب آپ دیکھ لیجیے اور ایونچولی ایکچولی آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعی پروگرامنگ اسٹیٹمنٹس بن جائیں گی اب آگے چلیے تو اگر میں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو لسٹ پوزیشن میں نے زیرو سائن کیا اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے میں نے چیک کیا کہ یہ ٹرو ہے فالس ہے جس پہ میں نے ویلیو کو نگیٹو اسائن کر دی یا پازیٹیو اس کے بعد گرامر سمبل یا گرامر رول کو میں نے لیا کہ sign can be rewritten as plus actually یہ پلس اور مائنس تھا لیکن وہ ہم نے شارٹ ہینڈ نوٹیشن استعمال کی تھی یہاں پہ اب میں نے ایک ایک گرامر رول کو علیحدہ کر دیا ہے تو یہاں پہ اب میں یہ جو سائن سمبل ہے اس کا نیگیٹو ایٹریبیوٹ جو ہے اس کو میں فالس سائن کر رہا ہوں اگر پھر وہی بات کہ اگر آپ سائن کو ایز این آبجیکٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ آبجیکٹ ہے اس کے نیگیٹو ایٹریبیوٹ کو میں نے فالس سائن کر دیا سائن اگر نیگیٹو ہے یعنی کہ یہ رول فائر کب ہوگا اگر ایکسپینشن یا ڈیریویشن کے حوالے سے سائن گوز ٹو نیگیٹو جو ہے اس کو میں ٹاپ ڈاؤن یا اگر باٹم اپ میں مائنس کو میں سائن سے ریپلیس کرتا ہوں تو جو رول میں فائر کروں گا وہ یہ کہ جو سائن آبجیکٹ ہے یا یہ جو سمبل ہے اس کے نیگیٹو ایٹریبیوٹ کو میں ٹرو سیٹ کر دوں گا یعنی کہ مجھے ایک مائنس سائن ملا ابھی باقی اور رولز ہیں وہ یہ کہ لسٹ جو ہے can be rewritten as list and bit اب یہاں پہ دیکھیے کہ لسٹ جو ہے اس کے دونوں انسٹنس میں میں نے سبسکرپٹس لگائے ہیں زیرو اور ون اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو میں ایٹریبیوشن رولس دے رہا ہوں ان میں میں نے جو list object to the left ہے اور جو list object to the right ہے یعنی کہ ڈیریویشن کے حوالے سے رائٹ right سائڈ پہ ہے گرامر رول کے ان میں سے میں اگر کہنا چاہوں کہ جو لیفٹ والا ہے اس کو کچھ کرو یا اس کے ایٹریبیوٹ کو یا جو ایرو کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس سے کچھ کرو تو اس کے لیے میں یہ زیرو ون سبسکرپٹ جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہوں اور وہ یوں کہ جو لسٹ ون ڈاٹ پوزیشن ہے اس کو میں نے لسٹ زیرو یعنی کہ جو لیفٹ موسٹ یا جو non terminal on the left ہے اس کا جو پوزیشن ایٹریبیوٹ ہے اس میں میں نے پلس ون ایڈ کر دیا یہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پی او ایس جو ہے اس میں ایکچولی موسٹ لائکلی ایک نمبر ہوگا یعنی کہ ایک انٹر ویلیو یہ ایٹریبیوٹ ہے اس کے اندر میں ایک ایڈ کر کے اس کو لسٹ ون جو ہے جو کہ ایکچولی آپ اگر گرامر رول میں دیکھیں تو یہ لسٹ ون کہاں پہ نظر آ رہا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کے ڈاٹ پوزیشن ایٹریبیوٹ میں میں اسٹور کروں گا اس کے بعد جو بٹ آبجیکٹ ہے آن دا رائٹ یا بٹ سمبل ہے اس کی ڈاٹ پوزیشن کو میں لسٹ زیرو ڈاٹ پوزیشن دے رہا ہوں اور لسٹ زیرو ڈاٹ ویل جو ہے اس کو لسٹ ون ڈاٹ ویل میں میں بٹ ڈاٹ ویل ایڈ کر رہا ہوں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں کچھ کمپٹیشنس کر رہا ہوں اور یہ کمپٹیشنز میں گرامر رول جو ہے اس کے سمبلس کو میں استعمال کر رہا ہوں اب یہ کمپٹیشن ایسے کیوں ہیں یہ اگر آپ ایکچولی ڈائرویشن کریں تو وہاں سے یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ اگر میں ایک بٹ اسٹرنگ کو لے کے اس کی ڈیسیمل ویلیو کمپیوٹ کروں تو ایکچولی میں کرتا کیا ہوں اس میں بلا کیا ہوتا ہے کہ آپ رائٹ سائڈ سے شروع ہوتے ہیں وہ ٹو ٹو دا زیرو ہے پھر ٹو ٹو دا ون ہے پھر ٹو ٹو دا ٹو ہے اینڈ سو آن یعنی کہ آپ رائٹ right سے اس کو شروع کر کے ہر بٹ پوزیشن کو لے کے اس کو ایکچولی پاور آف ٹو بنا دیتے ہیں اور اس سے اس کی ڈیسیمل ویلیو آتی ہے خیر یہ بھی ہم کریں گے آگے چلیے کہ لسٹ جو ہے اس کو میں ایز اے بٹ بھی لکھ سکتا ہوں یہ وہ گرامر رول کا دوسرا حصہ تھا یہ دونوں رولس میں نے یہاں پہ آپ کو دکھا دی ہیں لیکن یہ دیکھیے کہ پہلے میں نے زیرو اور ون سبسکرپٹ لگایا تھا یہاں پہ اب میں نے نہیں لگایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لسٹ جو ہے وہ صرف ایک دفعہ اکر ہو رہا ہے یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کیس میں جو میں کروں گا وہ یہ کہ یہ جو بٹ اس کی پوزیشن ہے اس کی لسٹ ڈاٹ پوزیشن سے ویلیو لے کے میں اس کو اسائن کروں گا اور لسٹ ڈاٹ ویلیو جو ہے اس کو میں بٹ ڈاٹ ویلیو میں جو چیز پڑی ہے وہ میں اس میں دے دوں گا فائنلی جو بٹ زیرو ہے اس میں دیکھیے میں کیا کرتا ہوں بٹ ڈاٹ ویلیو جو ہے وہ ون ہو جائے گی اور اگر بٹ ون ہے یعنی کہ وہ جو پورا بٹ اسٹرنگ ہے وہ ون ہے تو ذرا اس کو دیکھیے یہاں پہ یہ آسانی سے سمجھ آئے گی کہ جو اس بٹ کی ویلیو ہے وہ اصل میں two to the bit dot position ہوگی یعنی کہ بٹ اسٹرنگ میں آپ جیسے کہ میں نے عرض کیا two to zero two to the one two to the two اس طرح کرتے ہوئے جب آپ پوزیشن کے حوالے سے اس کو as a power of two استعمال کرتے ہیں تو اس بٹ کی اس اگر پورے جو ونز اینڈ زیروز میں بائنری نمبر ہے اس کی ڈیسیمل ویلیو دیکھنی ہے تو اس کی ٹو ٹو دا پاور جو ہے اس کو آپ انکلوڈ کر لیں اگر وہ زیرو ہے تو پھر زیرو انکلوڈ ہوگی اگر ون ہے تو two to the bit dot position اچھا یہاں پہ مثال نظر آئی یہ رولس میں نے گرامر کے ساتھ لگائے یہ نہیں میں نے بتایا کہ وہ لگتے کیسے ہیں یعنی کہ ٹھیک ہے میں نے تصویری طور پہ تو آپ کو دکھا دیا لیکن اگر میں ایک کمپیوٹر پروگرام لکھ رہا ہوں تو پھر یہ رول جو ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں ان کو میں کیسے یاد رکھوں گا ہاں یہ ضرور دو باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ رولس ہیں رولس کو میں نے سپریٹ کیا ہوا ہے کیٹیگرائز اس سینس میں کیا ہوا ہے کہ ہر گرامر رول کے ساتھ یا ہر ڈیرویشن میں جو ہمارے پاس گرامر رولز استعمال ہوتے ہیں ان کو باری باری لے کے ان کے ساتھ میں نے یہ رولز کو ایسوسیٹ کر دیا ہے پھر میں نے یہ بھی کہا کہ یہ رولز جو ہیں یہ ڈیریویشن جب پارسل لیٹ سے کرتا ہے ٹاپ ڈاؤن یا بارم اپ تو اس وقت یہ استعمال ہوتے ہیں جو لفظ میں نے استعمال کیا کہ فائر ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی ایک ترتیب بھی ہے ان کے فائر ہونے کی ایک ایک اسٹیج یا ایک موقع بھی آتا ہے اب یہ رولز اب کیسے بناتے ہیں کیسے سوچتے ہیں انفارچونیٹلی یہاں پہ کوئی اسٹریٹ فارورڈ فارملزم نہیں ہے یہ تو اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کی بنا پہ ہوگا اور یہاں پہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسٹرنگ ہے ونز اینڈ زیروز کا اور اس کے شروع میں پلس اور مائنس نگیٹو نمبر یا پازیٹیو نمبر بائنری میں شو کرنے کے لیے موجود ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کسی ایز اے پروگرام کو حوالے کریں اس اسٹرنگ کو لو اور مجھے بتاؤ کہ یہ بیس ٹین میں اس کی کیا ویلیو ہے تو جو کاروائی میں نے شروع کی تھی وہ تھی سوالات کی ٹائپ چیکنگ یا ارے ڈیمینشنز وہ والی بات یہاں پہ میں نے گفتگو کمپیوٹیشن کی طرف لے گیا لیکن جو چیز اب تھوڑی سی سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایک ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی جو ڈیریویشن ہوتی ہے دیکھیے وہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہے اور اس ڈیریویشن میں ٹھیک ہے ہم گرامر کو ایک خاص طریقے سے پارسر کو ایک خاص طریقے سے چلاتے ہیں وہ یاد ہے وہ ساری باٹم اپ پارسنگ میں ٹیبل بنانا ڈی ایف اے بنانا وہ آخر کیا تھا وہ ایک طریقہ تھا ایک خاص انداز سے ایک خاص اسٹیپس کے ذریعے پارسر کو چلانے کا کہ اگر اس کو لیگل ان پٹ دے دو تو وہ اس کو ریکگنائز کرے گا یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ ریکگنائز کرتے کرتے لگے ہاتھوں یہ کام بھی کر دو اور بات کچھ ایکچولی ایسے ہی ہے بلکہ ہم بعد میں آپ دیکھیں گے ایک ٹرم استعمال کریں گے سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن یاد ہے کمپائلرس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ یہ ٹرانسلیٹرس بھی ہیں یعنی کہ ایک لینگویج میں ہم کمپائلر کو ایک پروگرام دیتے ہیں وہ اس سے کسی اور لینگویج میں وہی پروگرام جو ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے ہمارے کیس میں ہم let's say C plus plus میں کوڈ لکھتے ہیں تو ہمیں اسمبلی لینگویج مل جاتی ہے تو ٹرانسلیشن ہے تو اب جو وہ شروع والی کاروائی تھی کہ ایونچولی یہ ٹرانسلیشن جو ہے یہ ہوگی کیسے اس کا جو پارسنگ والا پارٹ تھا وہ تو ہم نے تفصیل سے بہت تفصیل سے ڈسکس کر لیا لیکن اب تک یہ بات ہوئی نہیں تھی کہ آخر یہ ٹرانسلیشن ہوگی کیسے یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ ہم واپس کسی ہیومن آپریٹر کو لے آئیں گے کہ لو بھی آپ پکڑو سنتھیٹکلی یہ پروگرام ٹھیک ہے اب اس کو ٹرانسلیٹ کرو وہ بھی ہم نے ہی کرنا ہے تو ایکچولی جو اسکیم استعمال کی جاتی ہے وہ کچھ ایٹریبیوٹ گرامر لائک ہے جس کو ہم جو میں نے اصطلاح استعمال کیا کی ہے کہ سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن کہیں گے اور اس کی کچھ صورت جو ہے وہ یہاں پہ اب نظر آ رہی ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا ابھی کافی باتیں باقی ہیں اور ایونچولی آپ اصل میں یک میں یہ چیز کریں گے خود کریں گے کہ اس کے اندر گرامر رولز جو یاد ہے ہم نے دیکھے تھے کہ کس طرح یک اسپیسیفکیشن فائل بناتے ہیں ایکچولی یہ رولز جو ہیں یہ وہاں پہ چلے جائیں گے اور کا جو پارسر بنے گا اس میں آپ دیکھیں گے بعد میں کہ کس طرح یہ رولس فائر ہوں گے خیر anyway, وہ اب ذرا واپس آئیے اس کی جو فارمل جو ساری باتیں ہیں وہ ابھی کچھ باقی ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں کہ attributes are associated with nodes in parse tree اب یہ ایک کاروائی کرنے کا طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایٹریبیوٹس تو میں لگا رہا ہوں لیکن یہ ایونچولی ان کو میں نے ٹریک بھی کرنا ہے کہ کون سا ایٹریبیوٹ کہاں پہ کیسے کمپیوٹ ہوا تھا اور کن اور ویلیوز کو لے کے کمپیوٹ ہوا تھا یہ آپ ان ایٹریبیوٹ رولز میں دیکھ چکے ہیں تو پارس ٹری کے حوالے سے ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ بات کافی کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ کس آرڈر میں کمپیوٹ ہوتے ہیں کیسے کمپیوٹ ہوتے ہیں اور ایونچولی ان کی ویلیوز یا ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ کہاں پہ اسٹور کیے جا سکتے ہیں تو attributes are associated with in a tree اب یاد ہے پارس ٹری کیا ہے یہ میں آپ کے ذمہ چھوڑتا ہوں دوسری بات کہ rules of value assignments associated with productions یہ اب آپ کی گرامر کی جو پروڈکشنز ہیں ان میں ایک لحاظ سے یہ ویلیو اسائنمنٹس ہیں جو کہ جو پروڈکشن میں اصل میں آپ دیکھتے دیکھیں گے اور دیکھ بھی چکے ہیں کہ کس طرح ایک پروڈکشن کے جو سمبلس ہیں لیفٹ پہ اور رائٹ right پہ ان کے ساتھ ہم ویلیو اسائنمنٹس کے ذریعے کمپیوٹ کر کے ویلیو اسائن کر دیتے ہیں تو یہ جو رولز ہیں یہ پروڈکشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں گے rules and parse tree define an attribute dependence graph اب یہ بات کہ ٹری اصل میں ایک اسپیشل ٹائپ آف گراف ہے لیکن ایونچولی بعد میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ فل فلیج گرافس بنیں گے اور ان کو ہم کہیں گے ایٹریبیوٹ ڈپینڈنس گراف یہ ڈپینڈنس کا لفظ اس لیے ایک ایٹریبیوٹ کسی نوٹ کا اس کی ویلیو کو کمپیوٹ کرنے کے لیے شاید اس کو گراف کے جو دوسرے نوڈس ہیں اور وہ کون سے ہیں ان سے ویلیوز لے کے اپنے ایٹریبیوٹ کو کمپیوٹ کرنا پڑے گا جس کی بنا پہ یہ لفظ ڈپینڈنس آ گیا ہے اور گراف یہ کہ ٹری تو ٹھیک ہے پارس ٹری ہم دیکھ چکے ہیں لیکن آپ کو بعد میں نظر آئے گا کہ یہ جو ایٹریبیوٹ کمپٹیشنس ہیں یہ ایک گرافیکل یا گراف لائک اسٹرکچر کے ذریعے کمپیوٹ ہوں گی اور یہ گراف جو ہے یہ اے سکلک ہونا چاہیے اور میرے خیال میں یہاں پہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر اے کی ویلیو بی پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور بی کی ویلیو اے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو آپ کے سامنے مسئلہ ہے کہ بھائی میں کون سا پہلے کروں یہ وہ چکن اینڈ ایگ والی پرابلم آپ کے سامنے آئے گی تو اس لیے یہ جو گرافس بنیں گے ایونچولی یہ ہمیں انشور کرنا پڑے گا کہ وہ اے سکلک ہوں یعنی کہ ان میں سائیکلس نہیں ہیں اچھا اب دیکھیے یہ ٹری کیسے بنتا ہے فرض کریں میرے پاس ان پٹ ہے مائنس اور ون سمپلی یہ نمبر ہے مائنس ون اب اس کی ڈیسیمل ویلیو کیا ہے ٹو ٹو زیرو کر کے آپ کی کمپیوٹ کر سکتے ہیں اور نیگیٹو کے بھی یہ ایونچولی نیگیٹو ون بنے گا اس کی ڈیریویشن جو ہے یا پارٹس کے حوالے سے کیا ہوگا کہ سائن اس نوڈ کو اگر میں دیکھوں وہ یہ مائنس کو لے لے گا اور یہاں پہ اب میں ہر نوڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ میں ایٹریبیوٹ کمپٹیشن کر کے اور اس کی ویلیو بھی دکھاتا جاؤں گا کہ جب میں یہ گرامر پروڈکشن جو ہے اس کو استعمال کروں گا کہ سائن جو ہے اس نمبر کو لے کے اگر میں باٹم اپ آپ کو جو دکھا رہا ہوں اس کو کر رہا ہوں تو جو ٹری نوٹ پارٹ ٹری میں جو سائن کے لیے میں نوٹ بناؤں گا اس کے ساتھ میں ایز ایف اس نوٹ کے اندر اگر آپ کہیں یعنی کہ یہ نوٹ جو ہے کسی کلاس کا ہے اس میں نہ صرف لیفٹ اور رائٹ پوائنٹرس ہیں چلڈرن جو ہیں اس کے بلکہ ایک ایڈیشنل ایٹریبیوٹ ہے این ای جی اس کو میں اب نیگیٹو یہ جو فیلڈ ہے اس میں ٹرو سیٹ کر رہا ہوں اس کو ایک بولین ویلیو اسائن میں نے کر دی دوسرا گرامر پروڈکشن جو میں نے استعمال کی وہ یہ کہ بٹ کین کیپچر یہ جو ون ہے ڈیریویشن ریورس میں اس کیس میں میں کیا کہوں گا کہ بٹ پوزیشن جو ہے وہ زیرو ہے اب دیکھیے نمبر جو ہے وہ مائنس ون ہے بائنری اس میں یہ جو بٹ پوزیشن ہے ٹو ٹو دا پاور کے حساب سے زیروتھ پوزیشن ہے یعنی کہ یہ جو پی او ایس ہے یہ اصل میں ٹو ٹو دا پاور میں جو پاور ہے یہ اس کی ویلیو ہے جو کہ میں زیرو اسائن کر رہا ہوں اور شیورلی اگر یہیں پہ میں کہوں کہ اس بٹ کی کیا ویلو ہے پوزیشن کے حوالے سے وہ ہے two to the bit dot position جو کہ ایونچلی ہے ہے یعنی کہ یہ بٹ بٹ ڈاٹ ویل جو اگر آپ اس اس کو ٹری نوڈ کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں پہ میں نے ایک ویل فیلڈ رکھا ہوا ہے جس کو اب میں نے ون اسائن کر دیا اور اسی طرح میں نے ایک پی او ایس فیلڈ رکھا ہے اس نوڈ میں آپ اگر اس کو ٹری نوڈ کے حوالے سے بھی دیکھ لیں تو ٹری نوڈ میں میں نے یہ دو ایٹریبیوٹس اب رکھے ہیں پی او ایس اور وی اے ایل پی او ایس کو میں نے زیرو اسائن کیا ویل کو میں نے اب ون اسائن کر دیا آگے اس کو لے کے چلتے ہیں تو دیکھیے میں اب یہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے آنسر آ گیا بس اب ختم کرو میں نے پورا پارسٹری بنانا ہے اور پارسٹری میں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جا رہا ہوں اسٹیج بائی اسٹیج کہ یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ کون سے استعمال ہو رہے ہیں وہ تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹس میں نے اس طرح اسائن کیے تھے اور ان کی کمپیٹیشن جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے اب یہ جو لسٹ نوڈ میں بناؤں گا ڈیریویشن کے حوالے سے اگلا ہے تو اس کے جو دو ایٹریبیوٹس ہیں وہ پوزیشن ہے اور اب اگر وہ ٹیبل جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اس لسٹ نوڈ کو اگر آپ دیکھیں اس لسٹ آبجیکٹ کو دیکھیں تو اس کی پوزیشن کے حوالے سے یعنی کہ اس بٹ سٹرنگ میں پوزیشن کیا ہے تو ایکچولی اس کی پوزیشن وہی ہے جو کہ اس بٹ کی ہے یعنی کہ زیرو اور اس بنا پہ اس کی جو ویلیو یا جو ویل ایٹریبیوٹ ہے اس کی کیا ویلیو ہے یہ وہی ہے جو کہ بٹ ڈاٹ ویلیو ہے جو کہ ون ہے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیے کہ میں نے ایکسپریشن میں بٹ ڈاٹ ویل استعمال کیا ہے اب یہ کون سا بٹ ڈاٹ ویل ہے یہ ایکچولی اس کا جو چائلڈ ہے یہ بٹ نوٹ جو ہے اس کے ویل فیلڈ سے میں نے یہ لی ہے یہ میں نے بات یہاں پہ لکھی نہیں لیکن یہ میں کہتا چلوں کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے کہ لسٹ آٹ ویل کو میں کمپیوٹ کرنے کے لیے اصل میں اس کے چائل نوڈ بٹ کے پاس گیا ہوں اس کے ویل فیل میں سے میں نے ون لیا ہے اور اس کو میں نے یہاں پہ لسٹ کے ویل فیل میں اب لگا لیا ہے یہاں پہ وہ ڈپینڈنس والی بات ہے کمپیٹیشن کی بات ہے کہ یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کی کمپیٹیشن میں اصل میں بعض کا سمپلی کانسٹنٹس انوالو ہوں گے جیسے کہ یہ bit dot position equal zero list dot position equal two zero لیکن ان ایٹریبیوٹس کی کمپیوٹیشن میں دوسرے نوڈز جو ہیں گراف کے یا ٹری کے ان کے ایٹریبیوٹس بھی استعمال ہوں گے اور یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح لسٹ نے اپنے child node bit dot val سے ون لے کے اپنے پاس اب رکھ لیا ہے اور اس بنا پہ جب میں نمبر تک پہنچا جو کہ اب میرا روٹ نوڈ بن جائے گا تو یہاں پہ دیکھیے اب میں کس طرح اس کا جو لسٹ چائلڈ ہے یہاں پہ نمبر نوڈ جو ہے اصل میں اس کے دو چلڈرن ہیں ایک سائن اور دوسرا لسٹ نوڈ ہے اور اس کی جو ویل ایٹریبیوٹ کی ویلو ہے اس کو دیکھیے میں نے مائنس لسٹ ڈاٹ ویل لگایا ہے اور مائنس کیوں کہ اس کا جو سائن چائلڈ ہے اس کا نیگیٹو جو ہے وہ ٹرو ہے اور اب اگر وہ ٹیبل جو میں نے شروع میں ابھی دکھایا تھا اس میں آپ دیکھیں وہاں پہ وہ اف اسٹیٹمنٹ تھی کہ if sign dot negative true تو number dot val is minus list dot val otherwise it is plus list dot val وہ کمپٹیشن اب میں نے یہاں پہ کی ہے اور یہاں پہ اب یہ جو ٹری کا نمبر نوڈ ہے پارس ٹری اب وہ بات کی یہ پارشری کیوں ہے کیونکہ دیکھیے یہ ڈیرویشن میں جتنے نان ٹرمینلز استعمال ہوئے ہیں وہ تمام میں نے اس ٹری میں لگائے ہیں البتہ ایز ایف کہ میں نے یہ ٹری کو اینوٹیٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ یہ ایٹریبیوٹس اور لگا دیے ہیں اور یہ بات بھی میں کہتا جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ بھائی پروگرامنگ لیے میں کیسے کروں گا تو ایز ایف جیسے جیسے میں یہ ٹری بناتا جاتا ہوں اس کے نوٹس کی ان ایٹریبیوٹس کی میں کچھ کمپیوٹیشن کر کے ان کی ویلیوز کو بھی میں ان نوڈز میں اسٹور کر رہا ہوں اور ان کمپٹیشنز میں کو کس ترتیب میں کر رہا ہوں وہ میری جو ڈیریویشن ہے یا یہاں پہ جو باٹم اپ پارٹس ہے پرسائسلی وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ اس آرڈر میں یہ چیزیں کرو اور اس کی بنا پہ دیکھیے بالکل ٹاپ پہ دیکھیے کہ نمبر ڈاٹ ویل میں مائنس ون اصل میں اب بیس ٹین آنسر ہے جو کہ واقعی مائنس ون جو ہے اس بائنری کی بیس ٹین ویلیو ہے یہ ہے وہ اب کاروائی تو اگر یہیں پہ میں آپ سے پوچھوں کہ اگر میں آپ کو یہ رولز میں بتا دیتا ہوں اور وہ رولز کیا ہیں کس لیے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ فنکشن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں فنکشن کیا تھا کہ بھئی یہ ایک سائن بائنڈری گرامر ہے اس میں جو سٹرنگز آئیں گے وہ ونز اینڈ زیروز ہوں گے اور اس کے شروع میں پلس اور مائنس ہوگا اس کو لے کے اس کی ڈیسیمل ویلیو مجھے بتاؤ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ ٹھیک ہے ایک پروگرام لکھتے ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں مائنس اور اس کے بعد ونز اینڈ زیروز کو پڑھ لیتا ہوں اور جیسے جیسے میں مجھے ون اور زیرو ملتا جاتا ہے یا میں ان سارے ونز اور زیروز کو کسی ارے میں ڈال دیتا ہوں اور پھر ارے کی رائٹ ہینڈ سائڈ سے شروع ہو کے پاورز آف ٹو والی کمپٹیشن کر کے میں اس کی ڈیسیمل ویلیو نکال لیتا ہوں یہ ساری پارسنگ اور lexical analysis bottom up parse tree tree attribute grammars یہ کیا مطلب مجھے کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی اصل میں ضرورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو ایک مثال ہے لیکن ایونچولی ہم نے ایک ٹرانسلیٹر بنانا ہے جو کہ آپ کے ایک پورے let's say C plus plus program کو ٹرانسلیٹ کر دے گا اسمبلی لینگویج میں اب ذرا اس کے بارے میں سوچیے کیا آپ کو چھوٹا موٹا پروگرام لکھ سکتے ہیں جو کہ ایک بڑے سے پروگرام ہزاروں لائنوں کا پروگرام ہو اس کو ٹرانسلیٹ کر دے اسمبلی لینگویج میں یہ ساری کاروائی اصل میں اسی خاطر ہو رہی ہے اور جو اسکیم اب ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ پارسنگ ہم اب تک بڑا سکسیزفلی کر پائے ہیں افیشئنٹلی کر پائے ہیں ہمارے پاس ٹولز ہیں جو کہ ہمارے لیے پارسز بنا دیتے ہیں لیکن یہ جو بقیہ کام ہے اس کے لیے بھی ابھی ہمیں کچھ کرنا ہے لیکن وہ کیا کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم کوئی فارمل سا طریقہ اپنائیں تاکہ ہم اس کو پرہیپس آٹومیٹکلی کر سکیں یا اگر آٹومیٹک نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ کوئی سسٹمیٹک پروسیجر کوئی الگریدمک پروسیجر ہمارے سامنے ہو جس کو چاہے ٹاسک چھوٹا ہو جیسے کہ یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بائنری نمبرس ہیں ان کو بیس ٹین میں کنورٹ کرنا ہے اس میں کون سی بڑی بہادری ہے یہ تو میں اب چھوٹا سا سی میں بھی پروگرام لکھ سکتا ہوں نہیں میں اس کو پارسنگ کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں اور اس میں اب ایکچولی ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر اس چیز کو میں ایکسیکیوٹ کروں یعنی کہ اپنے پارسر میں میں پارس بناتا ہوں وہ کیسے ہوگا آپ ٹاپ ڈاؤن بارما پارسنگ دیکھ چکے ہیں وہاں پہ جب بھی کوئی ڈیرویشن اسٹیپ پروڈکشن استعمال ہوتی ہے وہاں پہ آپ ایک نیا نوٹ فزیکلی ایکچولی بنائیں اور یہ آپ ایک پروجیکٹ کے حوالے سے کر چکے ہیں ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کے حوالے سے کہ کس طرح آپ نے وہ نوٹس بنائے تھے وہ پورا پارٹس تھری یا میں بھی بنایا تھا یہاں پہ آپ پورا پارسٹری ہم بنا رہے ہیں اس میں یہ رولس فائر ہوں گے اور اس کے فائرنگ کی بنا پہ دیکھیے یہ جو نمبر ٹاپ پہ ہے اس کو ایک ویلیو مل گئی جو کہ بیس ٹین ہے اس کو میں پرنٹ کر سکتا ہوں تو ایک لحاظ سے ایز ایف کے میں نے ایک کیلکولیٹر بنا دیا اس کو میں اگر کہوں کہ یہ ایک انٹرپریٹر ہے تو یہ بھی کہنا ٹھیک ہوگا کہ کس طرح یہ ایک لینگویج کا پروگرام لے کے اب اس لینگویج کا پروگرام کیا ہے یہ ہیں ونز اینڈ زیروز کے ان کو لے کے ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے اور انٹرپریٹ کر کے مجھے اس کی بیس ٹین ویلیو بتا دیتا ہے اینی anyway, یہ کیلکولیٹر والی مثال جو ہے ابھی ہم بعد میں ڈیٹیل میں بھی کریں گے بلکہ یک سے ہم ایک پورا کیلکولیٹر بنوائیں گے یہ وہی کیلکولیٹر جو کہ لچے آپ ونڈوز میں استعمال کرتے ہیں یا مے بی آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کو آپ کیسے پارسنگ پوائنٹ آف ویو سے ایک کیلکولیٹر کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پہلے پوسٹ فکس اور اس قسم کی کاروائی کر کے کیلکولیٹرس بنائے تھے اچھا جہاں تک اب یہ گرامرس کا یا ایٹریبیوٹ گرامرس کا تعلق ہے اس میں یہ جو ایٹریبیوٹس تھے ان کی ویلیوز کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح میں ان کی کمپٹیشن میں ٹھیک ہے پوزیشن آپ کو پتہ چل گئی کہ نوڈ کے اندر ہے ان ایٹریبیوٹس کی اس کے لیے میں نے جگہ بنائی ہے البتہ ان کی کمپٹیشن میں میں ان ویلیوز جو تھیں کبھی میں اس کے لیفٹ چائلڈ سے کبھی اس کے رائٹ right چائلڈ سے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بعض خط اس کے پیرنٹس سے مجھے درکار ہوگی یہ جو کاروائی ہے کہ مجھے دوسروں کی ویلیوز چاہیے اس کی بنا پہ یہ جو گرامرس ہیں ایٹریبیوٹ گرامرس اس میں فردر کلاسیفیکیشن ہے تو آئیے یہ کلاسیفیکیشن بھی ہم اب دیکھ لیتے ہیں وہ یہ کہ attributes are distinguished based on the direction of value flow یعنی کہ جو ویلیوز آپ کو چاہیے کمپیوٹیشن میں ایک ایٹریبیوٹ کی کمپیوٹیشن میں وہ ویلیوز جو ہیں وہ کس ڈائریکشن میں آتی ہیں اور وہ جو دو ڈائریکشنز ہیں ان کی بنا پہ ایٹریبیوٹس فردر کلاسیفائی کریں گے ایز سنتھسائزڈ ایٹریبیوٹس اور انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس یہاں پہ سنتھسز کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے ایز ایف کہ ہم دو تین ایٹریبیوٹس کو جوڑ کے ایک نیا بناتے ہیں ایز ایف کہ وہ پہلے سے ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کو لے کے ہم ایک چیز بنا دیتے ہیں انہیریٹیڈ جو ہیں یہ ایز ایف کہ ہم کسی سے بنا بنایا لے لیں گے یعنی کہ اوپر ہمارے جو پیرنٹ ہے ایز ایف اس سے ہم لیں گے اور بات اصل میں یہی ہے کہ سنتھسائز میں ہم چلڈرن سے یا اپنے سبلنگ سے لیں گے یا اگر آپ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے پیرنٹس سے لیں گے attributes of a node whose values are defined wholly in terms of of attribute node and from constants are called synthesize attributes اب یہ فکرہ ذرا لمبا ہے لیکن اس میں جو اور طلبات ہے وہ یہ کہ اگر میں نے ایک نوڈ پارٹس ٹری کا نوڈ لے لیں اگر اس میں کوئی ایٹریبیوٹ ہے یا سیٹ آف ایٹریبیوٹس ہیں ان کی کمپٹیشن میں مجھے اس نوڈ کے چلڈرن جو ہیں ان کی ویلیوز درکار ہیں ایک یا دو یا زیادہ چلڈرن ہو یہاں پہ میں بائنری پارٹس ٹری کی بات نہیں کر رہا پارٹس ٹری میں تو زیادہ نوٹس ہو سکتے ہیں چلڈرن نوٹ تو اگر مجھے چلڈرن نوٹ سے ویلیوز لینی پڑیں یا سمپلی کوئی کانسٹنٹ ہے اس کو میں نے استعمال کیا تو اس کیس میں میں یہ کہوں گا کہ یہ ایٹریبیوٹ جو ہے یہ سنتھسائزڈ ہے اس کی مثال ابھی سامنے آپ کی آئے گی تو فی الحال یہ اصطلاح جو ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے اور اسی طرح values use to compute synthesize attribute flow up in the tree یہ کچھ بات سمجھ آتی ہے اور جو آخری بات کہ good match for L R parsing کہ ایز ایف کہ اگر میں چلڈرن جو ہیں ان کے ایٹریبیوٹس میں کسی طرح بنا لوں تو ان سارے چلڈرن کا جو پیرنٹ ہے اب وہ اپنے کچھ ایٹریبیوٹس اگر بنانا چاہتا ہے ان چلڈرن کے ایٹریبیوٹ سے تو وہ بنا پائے گا تو ایز اے اگر میں پارس باٹم اپ بنا رہا ہوں تو سنتھسائز ایٹریبیوٹس کی جو کمپٹیشن ہے it happens in a way bottom up یعنی کہ اس کی فلو جو ہے وہ باٹم اپ ہوتی ہے اور یہ بات کہ ایل آر پارسنگ جو ہم نے کی تھی باٹم اپ اس کے لیے یہ بڑی افیکٹو چیز ہے attributes whose values are defined in terms of nodes own attributes node siblings یعنی کہ اس کے جو بہن بھائی ہیں اس کے جو ساتھ اگر آپ ایک ایک ہی پیرنٹ کے چار چلڈرن ہیں تو وہ آپ کے سبلنگس ہیں اور نوڈ جو ہے اس کا پیرنٹ اگر ان میں سے ایک یا سارے جو ہیں یہ ایٹریبیوٹس استعمال ہوں ایک نوڈ کے ایٹریبیوٹ کی کمپیوٹیشن میں تو پھر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ آپ ٹائٹل میں دیکھ رہے ہیں کہ inherited attributes are those whose values are defined of nor attributes انس جیسے کہ ریکرسو سی بات ہے نورڈ اس کے بہن بھائی اینڈ نور پیرنٹس اس کا پیرنٹ جو ہے اور ویلیوز فلو ٹاپ ڈاؤن اور لیچرلی یعنی کہ لیفٹ سے رائٹ کہ آپ کا جو لیفٹ سبلنگ ہے اس سے آپ کچھ لے رہے ہیں کیونکہ اس کی ویلو لیٹ سے کمپیوٹ ہو گئی ہے اور ویلیوز فلو ٹاپ ڈاؤن یعنی کہ پیرنٹ اگر بن گیا ہے تو اب وہ اپنے سبلنگس یعنی کہ اپنے جو چلڈرن جو ہیں ان کو اب ویلیوز پرووائڈ کر سکتا ہے تو ان اے وے لگتا ہے کہ یہ انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس کی کمپٹیشن جو ہے اگر آپ کا پارسر ٹاپ ڈاؤن میں یا آپ کا ٹری ٹاپ ڈاؤن فیشن میں بن رہا ہے تو تب یہ لگتا ہے کہ اس کی کمپٹیشن آسان ہوگی اور یقیناً ایسا ہے تو دو اب ٹائپس آ گئیں سنتھسائز ایٹریبیوٹس اور انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس اب یہاں پہ یہ جو کمپٹیشن ہے ایٹریبیوٹس کی یہ بھی سمجھ آئی تھوڑی سی ان کا استعمال بھی نظر آئے کہ پارسٹری میں وہ کہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں یہ رولز جو ہم بنا رہے ہیں ان کی کمپٹیشن کس ترتیب میں ہو رہی ہے اور ایکچولی اس ترتیب کے بنا پہ اب یہ سنتھسائزڈ اور انہیریٹیڈ والی بات شروع ہو گئی اچھا یہ بات میں نے ضرور کہی تھی کہ ہم پارسنگ کریں گے یہ جو سارا ایٹریبیوٹ گرامر والا معاملہ ہے اس کے لیے ہم کوئی اسپیشل پروگرام نہیں لکھیں گے یہ ہمارا پارسر ہی کسی طرح ان کو فائر کرے گا ہم پارسنگ کا اس کا حصہ بنائیں گے اور وہی بات کہ سنٹیکس ڈائریکٹر ٹرانسلیشن ہم بعد میں کریں گے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ باٹم اپ اگر ہم پارسنگ کر رہے ہیں یاد ہے ہمارے پاس فی الحال دو ٹیکنیکس ہیں اور ٹپکلی یہی استعمال ہوتی ہیں ٹاپ ڈاؤن اور bottom up bottom up parsing میں اگر میں پارس ٹریٹ نیچے سے روٹ کی جانب لے کے جا رہا ہوں اور کسی اسٹیج پہ مجھے ایک نوڈ ہے اس کے پیرنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے ایٹریبیوٹ کے حوالے سے وہ پیرنٹ تو ہے ہی نہیں وہ تو ابھی بنا ہی نہیں اس کی ویلیو کہاں سے آئے گی اچھا آپ ٹاپ ڈاؤن کی طرف آ جائیے کہ ٹاپ ڈاؤن اگر میں پارسنگ کر رہا ہوں تو میں ایک نوٹ پہ بیٹھا ہوں مجھے چلڈرن کی ویلیو چاہیے یعنی کہ میں نے ایک ایٹریبیوٹ کو سنتھسائز کرنا ہے وہ چلڈرن تو اب ہے ہی نہیں تو یہ کیسے ہوگا خیر اس کے جواب جو ہیں یہ موجود ہیں اور لیکن آج کے وقت لیکچر کا وقت چونکہ اب ختم ہوا چاہتا ہے یہ آج ہم ڈسکس نہیں کریں گے آپ اپنے ریڈنگ میٹیریل میں ان ایٹریبیوٹ گرامرس کے بارے میں اور یہ جو رولس ہیں سنتھسائزڈ اور انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس کے حوالے سے جو باتیں لکھی ہیں یہ ایک نظر دیکھ لیجئے یہ باتیں ہم اگلے لیکچر میں کنٹینیو رکھیں گے اور اس کے بعد ایونچولی یہ جو ریزولوشن ہے ان کی اس کے لیے اصل میں ہم ایٹریبیوٹس کو چھوڑ کے ایڈ ہاک میتھڈس کی طرف چلے جائیں گے جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ باتیں اگلے لیکچر میں تب تک خدا حافظ